حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی حتیٰ کہ مسلمانوں کے قریب ترین سرحدی محافظ مقام باولہ پر ہوں گے قیامت نہیں آئے گی حتیٰ کہ مسلمانوں کے قریب ترین سرحدی محافظ مقام باولہ پر ہوں گے پھر فرمایا اے علی اے علی اے علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان یعنی حاضر ہوں آپ نے فرمایا تم لوگ بنو اسفر یعنی رومیوں سے جنگ کرو گے اور تمہارے بعد والے بھی ان سے جنگ کریں گے حتیٰ کہ سب سے افضل مسلمان یعنی حجاز والے ان کے مقابلے کے لیے نکلیں گے انہیں اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں ہوگا وہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کے ناروں سے قسط دنیا کو فتح کر لیں گے انہیں اتنی غنیمتیں ملیں گی جتنی پہلے کبھی نہیں ملی حتیٰ کہ وہ ڈھالوں کے ذریعے سے تقسیم کریں گے اچانک ایک شخص آ کر کہے گا تمہارے شہروں میں دجال ظاہر ہو گیا ہے سنو یہ خبر جھوٹی ہوگی لینے والا بھی شرمندہ ہوگا اور چھوڑنے والا بھی شرمندہ ہوگا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار چورانوے